دی شاہ مدینہ کی محبت مانگو اور جھوم اٹھے گی عطا کرنے کو رحمت اس کی جھوم اٹھے گی عطا کرنے کو رحمت اس کی گڑ گڑا کر ذرا اللہ سے جنت مانگو گڑ گڑا کر ذرا اللہ سے جنت مانگو اور بندگی آج ہی سب سے بڑی دولت ہے بندگی آج ہی سب سے بڑی دولت ہے کشف مانگو نہ بزرگی نہ کرامت مانگو کشف مانگو نہ بزرگی نہ کرامت مانگو اپنے اللہ سے ایمان کی دولت مانگو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے درمیان میں کرنل محمد زکریہ صاحب تو برکات بھی تشریف فرما ان سے عرض کروں گا کہ اپنے تاثرات پیش کریں صدر صاحب مولانا ذوالفقار احمد صاحب مولانا یونس صاحب دیگر علماء دین جو یہاں پر تشریف فرما ہیں حاضرین نے جلسہ اور پیارے بچوں اور خاص کر وہ طالب علم جن کی کہ آج دستار بندی ہوئی ہے مجھے آج یہاں آپ سب کے بیچ پا کر بہت خوشی ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سب نے جو عزت بخشی ہے مجھے یہاں بلا کر میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں اور تھوڑی سی پرابلم میرے لیے پیدا کر دی مولانا تصور صاحب نے کہ صاحب آپ آ کر کے یہاں کچھ کہیے گا بولیے گا تو میں آپ کو پہلے یہ بتا دینا چاہوں کہ بھئی میں ایک سیدھا سادہ فوجی ہوں اور یہاں پر بڑی بڑی شخصیتیں علماء دین موجود ہیں تو ان کی پہلی تو بات ہے کہ مذہب کے بارے میں کچھ بھی بولنے کے لیے میں کوالیفائڈ نہیں ہوں دوسرے ان سب ہستیوں کے سامنے میرا کچھ بھی کہنا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن پھر بھی جب مجھ سے کہا گیا تو میں آپ کو آپ کے سامنے اپنے کچھ چند خیالات پیش کروں گا اور جو میں سمجھتا ہوں کہ آج قوم کے لیے بہت ضروری ہے اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے آپ کو سب کچھ بتاؤں میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس پر ذرا غور کیجیے گا قریب پچھلے پینتیس سال سے فوج میں ہونے کی وجہ سے میرا کسی نہ کسی طرح سے یہاں آپ لوگوں سے رابطہ رہا ہے یہاں کے حالات میں نے پہلے بھی دیکھے ہیں ابھی بھی جو اب سے پندرہ سال پہلے لوگوں کا معیار زندگی تھا اور جو آج ہے کافی تبدیلی آ چکی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سب میں سب سے زیادہ اگر کنٹریبیوشن ہے تو وہ اس ادارے کا ہے تو سب سے پہلے میں مولانا یونس صاحب کو کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ شروع سے ہی جو ہے ابتدائی جو ہے آپ کے ذریعے شروع ہوئی اس کے بعد غیر ملک میں رہنے کے باوجود بھی آپ کا تعاون آج تک جو ہے برابر ہے اس ادارے کے ساتھ اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ ان کا تعاون اسی طرح ملتا رہے دوسرا مولانا ذوالفقار احمد صاحب شیخ الحدیث جو آج ہمارے پیٹ موجود ہیں ان کی سرپرستی اور ان کی دعائیں اس ادارے کو حاصل ہیں اور خدا کرے کہ وہ آگے بھی اسی طرح سے ان کی دعائیں اس ادارے کے ساتھ رہیں میرے خیال سے قریب تیرہ چودہ سال پہلے جب یہ ادارہ شروع ہوا تھا قریب شاید اکیانوے میں یہاں پر مجھے بتایا گیا چودہ یا پندرہ بچے ہوا کرتے تھے وہ بھی کھیڑا گاؤں سے یہاں لائے جاتے تھے اور آج خدا کا شکر ہے کہ اس بارہ تیرہ سال کے اندر آج یہاں پر پانچ سو طالب علم ہیں بہت بڑا اچیومنٹ ہے اور اس میں قریب ایک سو پچاس بچے آج تک قرآن حافظ ہو چکے ہیں یہ بھی قوم کے لیے بہت بڑی دین ہے اس ادارے کی ابھی جو ضرورت ہے سب سے زیادہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ قوم کو جو جس چیز کی ضرورت ہے سب سے پہلے آپ میں آپ اس سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قوم کا سب سے بڑا دشمن کون ہے مجھے معلوم ہے اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو ہزاروں جواب آ جائیں گے لیکن جو میں سمجھتا ہوں آج قوم کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ غریبی ہے اگر یہ غربت ہٹ جائے کم ہو جائے تو باقی حالات جو اپنے آپ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے تو سب سے بڑی وقت کی ضرورت ہے کہ اس غربت کو ہٹانے کے لیے ایک مہم چلانے کی ایک جہاد چلانے کی اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے تعلیم ہم لوگوں میں جو ہے تعلیم کی بہت بڑی کمی ہے ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے بہت بری بات ہے اور یہ جو ادارے ہیں ہمارے جن کے بارے میں لوگوں کو جو ہے باہر بڑی غلط فہمیاں ہیں ان کو جو ہے ہم کو درست کرنا ہے کہ یہ ادارے جو ہے ہمارے بچوں کو صحیح راستے پر قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا سکھاتے ہیں اور جو بچے صحیح راستے پر چلنا سیکھ لیتے ہیں وہ ملک کے بہت اچھے شہری بھی بنتے ہیں یہ میسیج جو ہے ہم کو باہر دینا ہے اور کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں ایک تو اس کے باشندے یا جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ ایک سیدھے سچے راستے پہ چلنے والے نیک انسان ہوں ان کے اندر تقوا ہو دوسرے اس قوم کے اندر نیک دولت ہو اگر یہ دو چیزیں ہیں تو وہ قوم کبھی پیچھے نہیں رہ سکتی وہ ہمیشہ ترقی کرے گی اب یہ دو چیزیں کیسے حاصل کی جائیں اس کے لیے جو میں سمجھتا ہوں جو میرا اپنا خیال ہے کہ جو قوم کی خدمت ادارے کر رہے ہیں ان میں جو ہے سائیڈ بائی سائیڈ جو ہے دینی تعلیم کا دنیاوی تعلیم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے آپ دینی تعلیم دیجئے ساتھ ساتھ جو دنیاوی تعلیم دیجئے تاکہ آگے چل کر کے وہ اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے اس کمپٹیٹیو ورلڈ میں دوسروں کے سامنے مقابلہ کر سکے بہت اچھا ہے مذہبی تعلیم جو ہے لیکن اب یہ سوچیے کہ کتنے طلباء جو ہیں آخری سیڑھی تک پہنچ پائیں گے جو بیچ میں رہ جائیں گے آخر ان کو پھر معاشرے میں آنا ہے ایک اچھے شہری کی طرح کمپٹیشن میں آنا ہے آج بڑا افسوس ہے کہ ہمارے بہت سے بہت سے تو نہیں بلکہ چندے جو engineer doctor I A S I P S officer ہیں وہ مذہب کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اور کمی وہی ہے کہ ان کو جو ہے بچپن میں جو ہے یہ دونوں تعلیمیں نہیں دی گئیں جس کی بہت ضرورت ہے تو میں یہاں کے انتظامیہ سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ کہ اتنا اچھا ادارہ ہے یہاں پر جو ہے دنیاوی تعلیم کے لیے بھی شروعات کی جائے دوسرا جو سب سے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اس علاقے میں یہاں پر جو ہے ایک اتنا اچھا بڑا ادارہ ہے اچھی تعلیم بچوں کو دی جا رہی ہے لیکن جو ہمارے لوکل ہیں یا جو دس پندرہ گاؤں یہاں آس پاس کے ہیں ان کی نمائندگی کتنی ہے ان کے بچے یہاں پر کتنے ہیں نہ کے برابر یہ تو وہی کہاوت ہوئی نا کہ دیے تعلق اندھیرا آج یہاں پر پورے مدھیہ پردیش سے کے ہر کونے سے بچے آتے ہیں تعلیم پا رہے ہیں اور اس روشنی کو دور دور تک پھیلا رہے ہیں لیکن ہمارے ہی اپنے علاقے میں جو ہے اس کی شاید ابھی بھی کمی ہے تو میں درخواست کروں گا کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیے بچوں کو بھیجیے اور اس تعلیم کو اٹھانے کی کوشش کیجیے دنیاوی تعلیم کیوں ضروری ہے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک انسان یا ایک بچہ جو کمپیوٹر چلانا جانتا ہے اور اس کی زبان کو سمجھتا ہے تو آج وہ انٹرنیٹ پر مذہب کے بارے میں کوئی بھی معلومات حاصل کر سکتا ہے قرآن کے بارے میں کوئی بھی معلومات حاصل کر سکتا ہے صرف اس کو جو ہے بٹن دبانے کی دیر ہوتی ہے تو اس لحاظ سے بھی یہ تعلیم جو ہے بہت ضروری ہے کچھ شروعات ہو چکی ہے یہاں پر جو مجھے بتایا گیا ہے ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے تو میں یہاں جو انتظامیہ ہیں اور جو حضرت یہاں پر تشریف فرما ہے ان سے سب سے درخواست کروں گا کہ اس بارے میں بھی تھوڑا غور کیجئے ایک دوسری جو بہت اہم بات ہے وہ ہے لڑکیوں کی تعلیم لڑکیوں کی تعلیم بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ لڑکوں کی وجہ ایک جواب ملتا ہے کہ صاحب لڑکیوں کو تعلیم دے کیا کرنا وہ کوئی نوکری تھوڑی کرانا ان سے یہ ہماری بہت غلط بہت بڑی غلط فہمی ہے ایک جب بچہ ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا سب سے بڑا پہلا جو اسکول ہے وہ اس کا اپنا گھر ہے اور سب سے بڑی پہلی جو اس کی ٹیچر ہے وہ اس کی ماں ہوتی ہے اگر ماں کے پاس تعلیم ہے اس کو مذہب کے بارے میں وہ جانتی ہے وہ جانتی ہے نیکی کیا ہے بدی کیا ہے تو وہ بچے کو پہلے ہی دن سے جو ہے اچھی باتیں سکھائے گی اچھے راستے پر ڈالے گی اپنے آپ جو معاشرے میں جو ہے تبدیلی آنی شروع ہوگی پہلے ہی دن سے اس ماں کا بچہ جو ہے گلیوں میں جا کر کے گالیاں نہیں بکے گا اس ماں کا بچہ گلیوں میں جا کر کے کنچے نہیں کھیلے گا تو یہ اہمیت ہے کہ ہم کو جو ہے لڑکیوں کو بھی جو ہے برابر تعلیم دینا چاہیے اور اس سب کے بعد جو ہے پھر میں دوبارہ آپ لوگ کا مشکور ہوں کہ مجھے آپ نے یہاں میرے خیال اظہار کرنے کا موقع دیا السلام علیکم حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ آئے ہوئے ان محبین کے لیے اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں سارا مجمع ایک بار میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بس یہ آخری نشست ہے حضرت بالکل تشریف لانے ہی والے حضرت کے مواعظ سے پہلے جو لوگ جہاں ادھر ادھر منتشر ہیں وہ یہاں تشریف لے آئیں اور جو گیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں ادھر جگہ اندر کافی ہے اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا سکون کے ساتھ سنیں حضرت کے پاس آج الحمدللہ بہت وقت ہے آج ہم حضرت سے معدمانہ درخواست کریں گے کہ آپ ہماری جو تشنگی ہے کئی سالوں سے باقی ہے ہمارا حضرت کے اوپر گویا کہ قرض ہے کئی سالوں کا آج اس کو ہم انشاءاللہ پورا کرنے کے لیے جم کر بیٹھ کر آئے ہیں اور حضرت سے ہم پورا اپنا حق انشاءاللہ وصول کریں گے چونکہ کئی سال دو سال بیچ میں گیپ ہو گئی جو باقاعدہ حضرت کے لیے ہم ایک جلسہ نہ کر پائے حضرت آج ہمارے لیے تشریف لائے ہیں تو حضرت درخواست کرتے ہیں کہ سارا مجمع آپ کے سننے کے لیے بے چین اور بے قرار ہے جتنی دیر بھی حضرت انشاءاللہ بات کریں گے مجمع انتہائی غور کے ساتھ سنے گا اور اس کو انشاءاللہ اپنے علاقے میں پھیلانے کی کوشش کرے گا حضرت درخواست کو تو شکریہ الحمد للہ علی انعاماتی و احساناتی الذي خصصنا من مخلوقاتی و ومصنوعاتي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وشفينا محمد محمدا عبده ورسوله الذي ارسل الى الناس كافه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا فبذلك فليفرحوا وهو هو خير مما يجمع قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون معزز مبجل موقر اساتين علم فضل علماء کرام قرہ اور حفاظ بزرگان دین نوجوان بھائیوں اور عزیز طلبا اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج آپ کا یہ محبوب ادارہ جامعہ بنجاری اپنی عمر کا تیرواں سال مکمل کر رہا ہے اور یہ ادارے کا تیرواں سالانہ اجلاس اس اجلاس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ شاید تیرہ سال میں اس سے پہلے اتنی بڑی تعداد نے قرآن پاک کو مکمل نہیں فرمایا آج کے اس اجلاس میں اڑتیس طلباء کے رام نے قرآن پاک کی تکمیل فرمائی قرآن پاک ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں بہت سی نعمتیں ہیں جو مادی بھی ہیں روحانی بھی ہیں ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں کسی نعمت پر قرآن مجید نے عمر کے سیغوں کے ساتھ حکم کے انداز میں خوشی منانے کے لیے نہیں فرمایا لیکن قرآن مجید ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کی تحصیل پر اللہ رب العزت نے مسرت اور خوشی کا اظہار کرنے کا حکم فرمایا قل بفضل اللہ و برحمت قرآن مجید ایک بہت بڑا فضل اور انعام ہے اور اللہ کی اس دنیا میں بہت بڑی رحمت ہے جو انسانوں کو عطا کی گئی ہے فب ظال کا فلی افرحو اس نعمت پر اس فضل پر اللہ کے اس کرم پر اس احسان پر اس عزت افزائی پر انسانیت کے ساتھ اس اللہ کے کرم پر خوشی منانی چاہیے مسرت کا اظہار کرنا چاہیے یہ اتنی بڑی رحمت ہے اتنا بڑا فضل ہے اتنا بڑا انعام دنیا کی کوئی بھی نعمت قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتی قرآن پاک ہی سے اسلامی تہذیب اسلامی عقائد اسلامی عبادات اسلامی اخلاق اسلامی معاشرت اسلامی معیشت اسلامی تہارت اسلامی معاملات اسلامی نشست و برخاست اسلامی چلنے پھرنے کے آداب اسلامی کھانے پینے کے آداب اسلامی چھوٹے بڑے کے لحاظ اور آداب قرآن پاک ہی سے معلوم ہو جو صحیفہ جو کتاب جو پیغام اسلامی زندگی کے ہر باب کو اجاگر کرتا ہو اور انسان کو انسانیت کا درس دیتا ہو اور انسان کے لیے علم کو ضروری قرار دیتا ہو ابھی ہمارے محترم کرنل صاحب نے بہت اچھی بات کہی لوگوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ وہ علم کو قدیم اور جدید میں بانٹ رہے ہیں علم کو دینی اور دنیاوی شعبوں میں بانٹ رہے ہیں علم تو ایک اکائی ہے علم تو اللہ کی صفت علم بٹتا نہیں وہ تو ایک ہے اسے دنیاوی اور دینی میں جدید اور قدیم میں نہیں بانٹا جا سکتا دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کی انسان کو ضرورت نہ ہوتی بلکہ انسان کو قرآن سمجھنے کے لیے انسان کو اللہ کے احکامات سمجھنے کے لیے دنیاوی علوم کی بھی ضرورت ایک شخص اچھی طرح بصیرت کے ساتھ قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ جغرافیے کا علم نہ رکھتا ہو ہسٹری کا علم نہ رکھتا ہو کیمسٹری کا علم نہ رکھتا ہو الجبرا کا علم نہ رکھتا ہو جومیٹری کا علم نہ رکھتا ہو بایولوجی کا علم نہ رکھتا ہو یہ جتنے بھی علوم چاہے فزکس ہو کیمسٹری ہو میتھمیٹک ہو الجبرا ہو جومیٹری ہو ان علوم کی بھی ہمیں قرآن پاک کی ہماگیری قرآن پاک کی وسعت اسلامی ہدایات کی برتری جاننے میں ان علوم سے معاونت ملتی حساب جس کو میتھمیٹک کہیے اس کی اور دو قسمیں ہیں الجبرا اور جومیٹری جن کو پڑھایا جاتا ہے ڈگریاں دی جاتی ہیں کیا علوم شریعہ میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی اگر کوئی شخص میتھمیٹک نہ جانتا ہو تو قرآن پاک میں وراثت کی تقسیم کا جو قانون ذکر کیا گیا ہے کہ بیٹے کو اتنا اور بیٹی کو اتنا اور اسبات کو اتنا زویل فروز کو اتنا زویل ارحام کو اتنا آپ کیسے اس کی تقسیم کریں قرآن تو یہ کہہ دے گا سدس دے دو سلس دے دو آپ اس سدوس اور سلوس اور سمن کو ایک بٹا آٹھ کو ایک بٹا چار کو کسی کو ایک بٹا چار دیا جا رہا ہے کسی کو ایک بٹا آٹھ دیا جا رہا ہے کسی کو ایک بٹا تین دیا جا رہا ہے اس کو آپ کس طرح ڈیوائڈ کریں کس طرح تقسیم کریں اگر آپ میتھمیٹک نہیں جانتے اگر آپ حساب نہیں جانتے تو فرائض یعنی وراثت کا جو قانون قرآن میں ہے وراثت کا جو قانون حدیث میں ہے وراثت کا قانون جو اسلامی لاء میں ہے آپ اس کی تقسیم نہیں کر سکتے چنانچہ ہمارے اداروں میں جن طلباء کا حساب کمزور ہوتا ہے میتھمیٹک کمزور ہوتا ہے گنت کمزور ہوتا ہے وہ علم الفرائض کو نہیں پڑھا پاتے اسی استاد کو وہ کتاب دینی پڑتی ہے جس نے میتھمیٹک پڑھا ہو ہر استاد نہیں کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو اگر حساب ٹھیک نہیں ہے تو وہ دولت کی تقسیم کر کے کسی کو لکھ کے نہیں دے سکتا کہ تمہارا فلاں مر گیا ہے اس کے دو لڑکے ہیں تین لڑکیاں ہیں ایک بیوی ہے ایک باپ ہے ایک ماں ہے ایک چچا ہے یہ سب کو وہ چھوڑ گیا ہے اور یہ ایک لاکھ روپیہ ہے بانٹیے اس کو کس کو کتنا ملے گا ہر ایک کے بس کا نہیں ہے کہ وہ بانٹ دے وہی لوگ بانٹ پاتے ہیں جو میتھمیٹکس سے واقف ہو وہی لوگ بانٹ تو میتھمیٹک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس کے بغیر آپ اسلام کے بہت سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے زکوٰۃ آپ کیسے نکالیں گے سونے میں کتنی اور چاندی میں کتنی اور بکری میں کتنی اور بھینس میں کتنی اور اونٹ میں کتنی اور پیداوار میں کتنی یہ دکات تو کوئی نکالتا ہی نہیں اگر کھیت میں دس کلو بینگن پیدا ہوئے ہیں تو ایک کلو بینگن نکالنا پڑے گا دس کنٹل غلہ پیدا ہوا ہے تو ایک کنٹل غلہ آپ کو دینا پڑے گا کون دیتا ہے کتنے پرسنٹ لوگ دیتے ہو سونے چاندی روپے پیسے کی تو تھوڑی بہت نکال دیتے ہیں واجب ہو رہا ہے دس ہزار اور نکالتے ہیں سات ہزار اور پھر ایسے سینہ پھلا کے چلتے ہیں جیسے حاتم تائی کے پیٹ میں لات مار کے آ رہے ہوں کہ تو کیا سخی ہے ہم سخی ارے تو نے پوری زکات دی کہاں اگر ایک روپیہ بھی دس ہزار واجب ہو رہی ہے اگر ایک روپیہ بھی کم ہے نو ہزار نو سو ننانوے تو نے دے دیے ایک روپیے میں ڈنڈی مار دی ہر چیز کا حساب تو لکھا ہوا ہے ڈائری میں لیکن یہ لکھا نہیں ہے کہ میرے پاس کتنا پیسہ ہے سال بھر میں مجھ پہ کتنی زکوٰۃ واجب کوئی عورت اور مرد اس کو لکھتا ہے عورتوں پہ بھی تو واجب ہوتی ہے زیادہ تر تو سونا چاندی انہی کے پاس وہ تو کہہ دیتی ہیں ہم کما کب رہے ہیں کما نہیں رہے ہو تو رکھے کیوں اتنی مقدار سے کم رکھو جس پہ زکوٰۃ واجب نہ ہو اتنی مقدار آپ کیوں رکھ رہے ہیں غربت تو اسی وجہ سے اسلام نے غربت لوگ کہہ رہے ہیں غربت کا حل کرو غریبی مٹاؤ ارے غریبی مٹانے کا ایک اصول ہے کہ زکوٰۃ دینے لگو غریبی مٹ جائے اگر سارے مالدار زکوٰۃ کے اصولوں کو پڑھیں پہلے تو یہی پتہ نہیں ہے کہ قائم زکوٰۃ ہے وہ کتنی ہے اگر یہ سبجیکٹ پڑھ لیں دکاندار پر جو دکان میں سامان بھرا ہے اس پہ کتنی زکوٰۃ ہے اگر وہ دینے لگیں تو یہ جو نعرہ لگ رہا ہے کہ دنیا سے غربت